مسلمان بھی تھے اور کفار بھی تھے اور جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو سبھی لوگ سجدے میں گر گئے جو مسلمان تھے وہ تو گئی سجدے میں کفار کی اکثریت بھی بے اختیار سجدے میں چلی گئی لیکن ایک کافر شخص جس کا نام امیہ یا اتبا تھا اس نے اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگا لی کہ بس میرا سجدہ تو ہو گیا تو یہ آدمی امیہ ہو یا اتبا اس کو مرتے دم تک اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور کفر کی حالت میں جہنم رسید کیا گیا لیکن جن لوگوں نے بھی اس وقت سجدہ کر لیا اگرچہ وہ بروقت مسلمان نہ رہے ہوں لیکن بعد میں اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی توفیق سے سرفراز فرمایا ہے اس آئے اس صورت کے اندر تین رکوعات ہیں اور باسٹھ آیتیں ہیں اور اس کا آغاز ستارے کی قسم سے کیا گیا ہے اور میں نے پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ ہمارے آپ کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں لیکن اللہ تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسی آیات ہیں کہ جن میں ان مخلوقات کی قسم کھائی گئی یہاں پر جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے آگے اس کے لیے ستارے کی قسم کھانا بہت ہی موضوع اور حکمت کے مطابق ہے مضمون یہ آ رہا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان پر وہی نازل ہوتی ہے اور اس وہی کے نزول میں کسی طرح کے شک شبے کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے اور جو فرشتہ آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے اس سے آپ کا بہت اچھی طرح تعارف ہے لہذا کوئی خلط ملط ہونے کا امکان نہیں ہے یہ اگلی آیات کا مضمون ہے جس کے بیان کے لیے ستارے کی قسم کھائی گئی تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ستارے کو ذکر کرنے سے دو باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ مقصود ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستاروں کی جو چال ہے ان ستاروں میں چاہے سورج ہو چاند ہو یا دیگر ستارے ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہے چلو جب چاہے رک جاؤ بلکہ ان کا پورا سسٹم اور نظام ہے اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سورج کب نکلتا ہے کب غروب ہوتا ہے اس کے لیے جنتریاں بنا رکھی ہیں ہم نے سال کے جس تاریخ کو جس دن جتنے بجے سورج نکلنے کو لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے اس سال اور پھر اگلے سال پھر اس سے اگلے سال آپ کی گھڑی میں تو فرق آ سکتا ہے لیکن سورج کے نکلنے میں فرق نہیں آ سکتا ہے اتنا زبردست ستارہ ہے یہ تو وہ اتنی پابندی کے ساتھ اور بالکل مستحکم نظام کے ساتھ چل رہا ہے جس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا تو جو اللہ رب العالمین اتنی زبردست قدرت کا مالک ہے وہ کسی کو پیغمبر بنائے اور وہ پیغمبر اس کے حکم کی ذرہ برابر سرتابی کر دے ایسے کو اللہ تعالیٰ پیغمبر کیوں بنائے گا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اس کا نظام جو ہے ہر اعتبار سے ہر جگہ پر مستحکم ہے ستاروں کی طرف اشارہ کر کے یہ بتلانا مقصود ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بالکل اندھیرا ہو اور کسی کو راستے کی تلاش ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو آدمی کو بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں رہنمائی کا کام دیتی ہے وہ ستارہ ہے چنانچہ آج بھی دریائی سفر میں جو جہاز چلتے ہیں کشتیاں چلتی ہیں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے وہاں وہ لوگ اپنی سمت کا تعین ستاروں کو دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ ہمیں کدھر جانا ہے کیا ہمارا رخ ہے ہم صحیح رخ پہ چل رہے ہیں یا غلط رخ پہ چل رہے ہیں اس کا اندازہ ستاروں سے ہوتا ہے تو جس طرح دنیا کی سم طے کرنے کے لیے ستارے اللہ نے متعین کیے ہیں اسی طرح روحانیت کے ستارے انبیاء علیہ السلام اور ان نبیوں میں سب سے برتر اور سب سے اعلی اور سب سے زبردست اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات سرور عالم سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی آپ تمام عالم کے لیے رہبر ہیں رہنما ہیں آپ کی ذات سراپا مشال راہ ہے آپ کے اتباع کے بغیر آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جنت تک نہیں پہنچ سکتا آپ کی غلامی ہی کامیابی کی ضمانت ہے تو ستارے کی قسم کھانا یہاں عین حکمت کے مطابق ہوا اور قسم کھا کر کے یہ بات پورے حصو کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ تمہاری طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں یا تو نہ تو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلنے والے ہیں یہ دونوں باتیں ان میں نہیں ہیں یعنی نہ تو ایسا ہے کہ جان بوجھ کر کے غلطی کریں اور نہ ایسا ہے کہ انجانے میں غلطی کریں اللہ تعالی نے ان باتوں سے پیغمبر علیہ السلام کو بالکل محفوظ رکھا ہے اور پھر فرمایا کہ ان کی ذات کیا تو پوچھنا ہی کیا ان کی ذات تو ایسی ہے کہ ان کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ ہماری بھیجی ہوئی وہی کے مطابق ہوتی ہے ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہر چیز ان کی صحیح ہے ہماری طرف سے سند عطا ہو رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے چنانچہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کاپی بنائی اور میں اس میں پیغمبر علیہ السلام کی جو بھی بات سنتا میں اسے جو کہ تو نقل کر لیتا ہر بات تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تم عجیب آدمی ہو حضور کبھی غصے میں ہیں کبھی خوشی میں ہیں کبھی کس انداز میں ہیں تم سبھی باتیں لکھ لیتے ہو ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ان کا اعتراض سمجھ میں آیا میں نے لکھنا بند کر دیا اور پھر میں نے ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام سے ذکر کیا کہ حضرت میں نے کاپی بنائی تھی اور میں لکھا کرتا تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا تو میں نے بند کر دیا آپ کا کیا ارشاد ہے حضرت نے فرمایا سن لو میں کسی بھی حالت میں غلط بات زبان سے نکال ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرما رکھی ہے لہذا کوئی لکھنا چاہے لکھے کوئی بات نہیں بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کبھی تو آپ ہمارے ساتھ دل لگی بھی فرماتے ہیں کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ہنسی مذاق میں بھی میں غلط بات نہیں زبان سے نکال سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات بھی وہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک کے طور پر جو کلمات آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جو اس کے علاوہ آپ بات ارشاد فرماتے ہیں اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے یعنی اس کے معانی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور الفاظ نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کی طرف سے ہیں تو بہت بڑی صنعت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر کو جو ہی مت سمجھنا ان کی تو ہر بات وہی ہے جو فرما دیں اس کو سچ سمجھنا اس کو برحق سمجھنا اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ مت کرنا یہی دین کی دو بنیادیں ہیں ایک قرآن پاک اور ایک پیغمبر علیہ السلاط والسلام کے اقوال و افعال و تقریرات جس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ دراصل تشریح ہے قرآن پاک کی اگر خالی قرآن پاک نازل ہوتا اور حضور کی ذات نہ آتی تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس قرآن پاک حضور کی ذات کو بھیجا گیا شارح قرآن بنا کر آپ کی پوری زندگی قرآن پاک کی تشریح و تفسیر جو باتیں قرآن میں اجمالاً فرمائی گئیں آپ نے ان کی تفصیل و تشریح فرما دی تو اتھارٹی ہے آپ کی ذات عالی قرآن بھی حق ہے صاحب قرآن بھی حق ہے اور فرمایا کہ ہم نے نظام ایسا بنایا کہ وحی کے نزول کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا اور وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ سلاۃ اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہیں اور یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی محنت سے طاقت حاصل کی ہو بلکہ فطری طور پر اللہ نے انہیں طاقتور بنایا اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہی جا رہی بلکہ دو موقع ایسے آئے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کہ آپ نے اس فرشتے کو بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اصلی شکل و صورت میں ایک موقع مکہ معظمہ میں روایتیں مختلف ہیں سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چھ سو بازو ہیں جن سے پورا مشرق و مغرب بھر گیا ایک فرشتے سے اور اس منظر کو دیکھ کر آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی ایسا عجیب و غریب منظر تھا جب یہ کیفیت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے قریب تشریف لائے اور آپ کو تسلی دی اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت دہیا کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے حسین و جمیل صحابی تھے ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے کبھی اجنبی کی شکل میں بھی آئے ہیں اس کا ذکر بھی احادیث میں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو فرشتہ آپ کے پاس وہی لے کے آتا ہے وہ اجنبی نہیں ہے نامانوس نہیں ہے بلکہ وہ تو آپ کا بالکل متعارف ہے بہت قریب آپ کے آ کر کے وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو ایک تو آپ نے یہاں دیکھا دوسرے اس وقت دیکھا جب آپ سفر میں میں تشریف لے گئے اور آپ تمام آسمانوں کو پار کرتے ہوئے ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بیری کا پیڑ ہے اور وہ اس سے آگے کا جو علاقہ ہے اور اس سے نیچے کے علاقے کے لیے سرحد ہے یوں کہیے چیک پوسٹ ہے اس سے اوپر کی چیزیں وہیں کی رہتی ہیں نیچے کی چیزیں نیچے رہتی ہیں اللہ نے اسے سرحد بنایا ہے اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا نیچے والے فرشتے بھی نہیں جا سکتے اس سے آگے یہ بالکل آخری حد ہے اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ چھٹے آسمان پہ اس کی جڑیں ہیں اور ساتویں آسمان پہ پھیلا ہوا ہے اور فرمایا کہ اس کے اندر پھل نکلے ہوئے تھے تو ایک ایک پھل بڑے بڑے مٹکے کے برابر تھا ایک ایک بیر اور اس کے جو پتے تھے وہ ایسے بڑے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اس درخت پر اللہ تعالی نے اپنی تجلی ڈالی تو فرشتے اس پر سونے کے رنگ کی تتلیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اس تجلی کے ساتھ جگمگ ہو گئے جگنوں کی طرح فرمایا ایسا حسین منظر تھا کہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا یہ سدرت المنتا ہے فرمایا وہاں پر بھی اس فرشتے کو اصلی شکل میں پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا پھر بیچ میں ایک آیت لائی گئی کہ یہ دیکھنا ایسا تھا کہ آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی دل بھی تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھے لیکن دل نہ مانے کہ بھائی یہ تو کچھ بناوٹ معلوم ہوتی ہے سچائی جب ہوگی جب جو دیکھا تو دل بھی تصدیق کرے اب اس کے بارے میں حضرات مفسرین کی دو رائے اور یہ بڑا مارکت العرا مسئلہ امت میں رہا ہے کہ سفر معراج میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پہ امت میں اختلاف رہا امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی شدت سے فرماتی تھی کہ جو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے وہ تو بہت شدت سے فرماتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس آیت کا مقصد اور مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نہیں لیکن دیگر صحابہ میں خاص طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں حضور نے دیکھا ہے اور آنکھوں سے بھی دیکھا ہے دل سے بھی دیکھا ہے اور مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالی کی زیارت کی ہے ہر تو رب کا حضور نے جواب دیا رائی تو نور بس کیا بتاؤں میں نے تو ایک نور دیکھا تھا تو آپ ان دونوں نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کے ہمارے بعض اکابر نے تدبیق اس طرح دی ہے کہ دیدار جو ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی تجلیات کا ہوا ہے جس کو آپ نے نور سے تعبیر کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی وہ تجلی ہو جو سدرت المنتہا پہ پڑی اور جس کا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رویت کی اور جس دیدار کی نفی کی ہے وہ وہ رویت ہے کہ جس میں پوری ذات خدا بندی کا احاطہ ہو جائے یہ کسی بھی مخلوق کے لیے ناممکن ہے اس کے لیے خود قرآن پاک میں فرمایا گیا لدری کو لبسار وہ ہوا یدرک الابصار اور جس جز کے دیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ جز کا دیکھنا اور کسی حصے کا یا نور کا دیکھ لینا یہ کوئی مستحیل یا امر محال نہیں ہے یہ آخرت میں بھی پیش آنے والا ہے چنانچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالی اپنی زیارت سے مشرف فرمائے دیدار سے مشرف فرمائیں گے اور قرآن پاک کی کئی آیتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسن الحسن و زیادہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کو نیکیوں کا بدلہ تو ملے ہی ملے گا ایک مزید چیز ملے گی اس کی تفسیر کی گئی ہے اللہ کی زیارت اور دیدار ایک روایت میں ہے رحمبر علیہ السلام اہل جنت سے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے کہ جی کیا کوئی چیز تو رہی نہیں کیا چاہیے آپ نے تو تصور سے بڑھ کے عطا کر دیا اور کیا چاہیے یا نہیں کچھ اور رہ گیا تو مانگ لو کہ جی کچھ رہا ہی نہیں مانگے کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو آپ نے نعمتیں عطا کر دی آپ و خیال میں بھی نہیں کہ نہیں مانگ لو کچھ جی رہا ہی نہیں کیا مانگے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دیں گے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں کوئی حیثیت نہیں اللہ کی زیارت کے مقابلے سب سب حیثیت ہو جائے سب سے بڑی نعمت یہ میسر آئی حضور نے فرمایا کیا سورج نکلا ہوا ہو یا رات میں چاند نکلا ہوا ہو اور افق پر کوئی بادل بھی نہ ہو تو اس سورج کو دیکھنے میں یا چاند کو دیکھنے میں کوئی دھکا مکی ہوتی ہے کہ تو ہٹ اور میں ہٹ جی نہیں پر میں ایسے ہی تم اللہ تعالی کی زیارت کرو گے اپنی اپنی جگہ بغیر دھکا مکی تو اہل ایمان کو یہ زیارت ہونے والی ہے اسی طرح کی تجلی اور اسی طرح کا نور اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اگر دیکھا ہو اس میں کوئی استحالے کی بات نہیں ہے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا تمام کائنات میں کہ آخرت سے پہلے آپ کو زیارت ملی اس میں کوئی استعجاب کی بات نہیں اور یہ آنکھوں سے بھی دیکھا گیا اور دل سے بھی اس کا اقرار اور اعتراف ہوا ایک آیت بیچ میں ایسی آ رہی ہے جس سے اس کی ایک گونا تائید ہوتی ہے بہرحال بہت ہی مضبوط انداز میں یہ دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو وحی کا نظام ہے یہ بڑا مضبوط ہے کس کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے کہ میاں لفافہ لے کے آ رہے ہوں کچھ لوگ پکڑ لیں بدل دیں یہ نہیں یہ لے جاؤ بڑے طاقتور اتنی بڑی طاقت حضرت شبرئی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طاقت کا حال یہ ہے کہ میں نے اکیلے نے قوم لوت کی بستیوں کو جڑ سے اٹھا کر آسمان تک لے جا کے الٹا کر دیا ایک فرشتے سے جس کی طاقت کا یہ حال ہو اس پہ کوئی قابو پا سکتا ہے یہ جو وہی کا نظام ہے بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے اور پیغمبر سرات و سلام کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو تعارف ہے اس میں کسی طرح کے خلط اور تلویز کا شائبہ بھی نہیں ہے اس لیے تمہیں بہرحال اس پہ یقین کرنا پڑے گا اس میں کسی طرح کی شک کا کوئی موقع نہیں اور قسم ہے تارے کی جب گرے ایک تارا غروب ہوتا ہے دوسرا نکلتا ہے پورا نظام ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھی نہ تو بہکے ہیں نہ غلط راستے پہ چلے ہیں یعنی پیغمبر علی السلام اس کو صاحب رفیق سے تعبیر کیا ہے اس لیے کہ چالیس سالہ بحثت سے پہلے کی زندگی مکے والوں کے سامنے تھی بچپن بھی دیکھا جوانی بھی دیکھی چالیس سال تک کی عمر ایک ایک لمحہ دیکھا نہ کبھی آپ نے جھوٹ بولا نہ کسی غلط بات میں آپ شریک رہے اچانک کیسے اللہ پر جھوٹ بولنے لگیں گے آپ عجیب یہ تو بات بالکل انصاف کے خلاف فرمایا پر میں کو آپ نہیں بولتے ہیں اپنے نفس کی خواہش سے بلکہ یہ تو حکم ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو بھی حکم آتا ہے وہی آپ کی زبان سے نکلتا ہے آپ کو سکھلاتا ہے سخت قوتوں والا زور آور یعنی فرشتے حضرت جبرائیل وہ سکھلاتے ہیں پھر سیدھا بیٹھا اور وہ تھا اونچے کنارے پر آسمان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام افق کے کنارے پر تھے اور آپ نے زمین سے اور مکہ معظمہ کے اجیاب کے علاقے سے میں رہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کیا ہے اصلی شکل میں ثم دنا فكان قاب قوسين او ادنا پھر وہ نزدیک ہوئے اور مزید نزدیک ہوئے اس طرح اپنی جگہ سے پر رہتے ہوئے نزدیک ہو گئے عجیب و غریب انداز میں اور اتنے قریب آ گئے جیسے کہ دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک یہ ایک تعبیر ہے اہل عرب جب کسی کے قریب آنا چاہتے تھے تو اپنی کمان لکڑی پکڑ کے اور تانت ملا دیتے تھے دونوں یہ دلیل ہوتی تھی کہ ہمارا تمہارا دوستی کا معاملہ طے ہو گیا تو ایسی دوستی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی اکرم علیہ السلام کی ہوئی پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے بندے پر جوک بھی بھیجا یعنی اس فرشتے کے ذریعے سے حکم بھیجا اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا رسول کے دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں بلکہ جو دیکھا دل نے اس کی تائید و تصدیق کی أفتمارونه على ما يرى اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا کہتے ہو کہ بس بنے بنائی ہوئی بات لے کر کے آ گئے تمہارا خواب و خیال ہے یعنی یہ جھگڑنے کا کوئی موقع نہیں دور سِدْرَةِ من اور آپ نے اس کو دیکھا تھا اترتے ہوئے ایک بار اور بھی سدرت المنتہا کے پاس یعنی شب میں راج میں اسی کے پاس ہے بہ جنت آرام سے رہنے کی یعنی سدرت المنتہا کے قریب ہی جنت کا مقام ہے جب چھا رہا تھا اس بیری پر جو کچھ چھا رہا تھا یعنی تجلی نازل ہو رہی تھی اور پھر فرشتے اس پہ لپک رہے تھے پروانوں کی مانند ما زاغ البصر وما طغى نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی عجیب تعبیر ہے نہ نگاہ جو چیز دکھائی جا رہی تھی اس سے ہٹی اور جسے دکھانا نہیں تھا نہ اس کی طرف گئی اگر آپ کسی حاکم کے پاس جائیں اور وہ آپ کو کوئی چیز دکھلانے لگے اور آپ بجائے اسے دیکھنے کے اس کا کمرہ دیکھنے لگے ادھر ادھر تو یہ بڑی بےدبی کی بات ہو جائے گی یا ہم تو یہ دکھا رہے ہیں تم یہ دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی ادب تمیز نہیں ہے اس وقت کیا ہونا چاہیے سب چیزوں سے ہٹ کے جو دکھایا جا رہا ہے وہی دیکھے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کی کہ جب ہم وہ تجلی دکھا رہے تھے تو حضور بس اسی کو دیکھ رہے تھے ادھر ادھر آپ کی نگاہ نہیں پڑ رہی کیونکہ وہی مقصود تھی پر بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اس پورے سفر میں ایک ایک قدم پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور یہ مقام اور یہ مرتبہ تمام کائنات میں صرف پیغمبر علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ آپ کو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا کسی بھی پیغمبر کو یہ مقام نہیں مل سکا ہے تو یہ تو ہوئی حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے بعد فرما رہے ہیں اب ذرا تم اپنے معبودوں کو دیکھو جن کی تم پوجا کرتے ہو جن کے سامنے سر جھکاتے ہو کسی کا نام لات ہے کسی کا نام عزا ہے کسی کا نام منات ہے فرمایا کیا یہ اس قابل ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے بے وقت ہیں ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ ان میں اکثریت وہ ہے کہ جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے تم نے خامخواہ کہانی گڑھ لیے نام رکھ لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی ہے حقیقت کچھ نہیں تو کہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی اور کہاں اللہ کا سچا رسول اور کہاں یہ بےحدہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں ہے فرمایا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بھلا دیکھو تو صحیح لات اور عزا کو اور منات کو جو تیسرا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى کیا تمہیں تو بیٹے ملے اور اللہ کو بیٹیاں ملے یعنی ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا اور فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں فرمایا یہ تو بڑی نا انصافی کی بات ہے دل قسمت تم یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے اس میں کوئی انصاف تک دور دور تک شائبہ نہیں یہ سب تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ لیا کہ یہ اتنا طاقتور ہے یہ ایسا کر سکتا ہے یہ ویسا کر سکتا ہے نام رکھ کر کے عقیدہ جما لیا دلیل کچھ نہیں من زل اللہ بها من سلطان اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس یہ صرف اپنی اٹکل اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے پھر بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں انسان کو جو چاہے مل جائے گا کرو کچھ نہیں نہ ایمان لاؤ نہ امان کرو اور تمنا کرو کہ جنت کے تو ہم ٹھیکے دار ہیں ہمارے بغیر کون جنت میں چلا جائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب نہیں چلنے والی بات سو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی پچھلی اور پہلی اللہ کو راضی کرو گے تو ملے گا محض تمناؤں سے کام چلنے والا نہیں اللہ کو راضی کرو شریعت پر چلو رسول کی اتباع کرو کتاب اللہ کو مانو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو دیکھو اللہ کے وعدے سچے ہیں ضرور پورے ہو کر کے اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے ہر طرح کے شرور اور فتن شکو کو شبہات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں دین پر استقامت عطا فرمائیں دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائیں دعوانا الحمد للہ العالمین